ناچیز نے روح المعانی کے بعد فتح الباری شریف دیکھی بخاری شریف کی شرح کتاب اللباس باب اٹھاسی میں آپ فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت کہ جس گھر میں تصویریں ہوں فرشتے داخل نہیں ہوتے اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ اشکال اور اعتراض یہ اٹھتا ہے اگر فرشتے اس مکان میں نہیں جاتے جس میں تصویریں ہوں تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے یا ملون ما یشا من و تماسیلا کہ بلندی مارتے اور تصویریں بناتے تھے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ جب بناتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے فرشتے کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھر میں نہیں جاتے تھے یہ اعتراض کیا انہوں نے اشکال ہوا کہ جب فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس میں تصویریں تو حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام قرآن پاک میں آ رہا ہے کہ ان کے لیے جنات تصویریں بناتے تھے تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان کے گھر میں نہیں جاتے تھے فرشتے یہ اعتراض کیا اور آگے ساتھ لکھا کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں وہ تصویریں تانبے کی ہوتی تھیں اس کو امام تبری نے روایت حضرت قطع فرماتے ہیں وہ لکڑی اور شیشے کی ہوتی تھی یہ عبد الرزاق کے مصنف میں آیا تو یہ اعتراض کر کے آپ جواب دیتے ہیں کہ یہ ان کی شریعت میں جائز تھا وال جواب نظال کا فی تل کا شریعت کانو یا وہ بناتے تھے اشکال حیات عبادت کا عبادت حافظ ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ فت الباری شرح بخاری میں لکھ رہے ہیں کہ وہ جنات ان کے لیے کیا بناتے تھے حضرت سلیمان پیغمبر کے لیے نبیوں اور صالحین کی شکلیں بناتے تھے ہاں جی جب وہ عبادت کر رہے ہوتے یعنی عبادت والی شکلیں بناتے تھے تاکہ عبادت کرے ان کی عبادت جیسی یہ جواب دیا اور حضرت ابو العالیہ جو تابعی ہیں ان کا حوالہ پیش کیا کہ لم یکن دال کفی شریعت محرامن ثم جا شرعنا بن نہ پھر بعد میں ہماری شریعت متحرہ جو ہے وہ اس نے آ کر حرام کیا لیکن اس کے بعد علامہ ابن حجر اسقانی رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ تصویریں جاندار کی نہ ہوں غیر جاندار کی تصویروں جیسے درختوں کی اور جب فرماتے ہیں کہ جب لفظ میں یہ احتمال یعنی لفظ تماسیل میں یہ احتمال بھی موجود ہے تو ایسا مانا کہ جس پر اشکال وارد ہو رہا ہے اعتراض وارد ہو رہا ہے وہ متعین نہ ہوا کیونکہ احتمال استدلال پھر آگے فرما رہے ہیں کہ یعنی بخاری مسلم میں یہ بات ثابت ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارک ہے کہ سیدہ ام حبیبہ اور ام سلمہ پاک نے فرمایا کہ حبشے کے علاقے میں حبشے کے علاقے میں یہ کیونکہ ہجرت کر کے ادھر گئی تھی نا تو بی بی پاک فرماتے ہیں ہم نے ادھر دیکھا تھا کہ ان کا چرچ تھا عبادت خانہ کنیسا جس کو کہتے ہیں کلیسا چرچ اس کے اندر تصویریں تھیں بی بی پاک دو بی بی پاک نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے حبشے کے علاقے میں تصویر عبادت خانے دیکھے عیسائیوں کے تو ان کے اندر کیا تھے تصویریں تھیں کیا تھی تصویریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانو ادا مات فیم الراجل فیم الراجل الصالح بنو علی قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئک شرار الخلق عند الله فرمایا ان میں جب ان میں جب کوئی نیک سالے بندہ مرتا تھا قبر پر مسجد بناتے اور دوسری بات ہے قبر کی مسجد میں اس کی تصویریں بنا دیتے سوارو فی ہے تل کا سورت کیا الا کا شرار الخل الائے کا شرار الخل اللہ کہ وہ بدترین مخلوق تھے اللہ کے نام اب حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بتا رہی ہے حدیث پاک کہ ان کی شریعت میں یہ جائز نہیں تھی تصویریں بنانا جاندار کی اگر یہ جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فیل کی وجہ سے ان کو شر الخلق کیوں کہتے ہیں تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ جاندار کی تصویریں نہیں بناتے تھے یعنی حضرت سلیمان پیغمبر کے لیے جاندار کی تصویریں نہیں بناتے تھے بے جان کی بناتے تھے جی زینت اور خوبصورتی کے لیے اور یہ جو جاندار کی تصویریں ہیں یہ صورتوں کی عبادت کرنے والے لوگوں نے بنائی یہ ان کی پیداوار ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیداوار نہیں ہے حافظ ابن حضر اسلانی یہ لکھ رہے ہیں لیکن بات یہ ہے اب اس اسے یہ حافظ صاحب کی تقریر سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے زمانے شریف میں ایسا یعنی جاندار کی تصویر تصویروں کا کام نہیں ہوتا تھا بغیر جان کی تصویروں کا کام ہوتا تھا اور جنات بناتے تھے محض خوبصورتی کے لیے زینت کے لیے سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو اس سے ٹھیک ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے لیکن جو مفسرین ہیں حضرت قطادہ جیسے عظیم الشان مفسر ہیں وہ تابعی ہیں حضرت امام ابو العالیہ جیسے مفسر ہیں وہ تابعی ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ نبیوں اور صالحین کی تصویریں بناتے تھے تو اس کا مطلب یہ نکلا ان کے فرمانوں سے ان کے بیانوں سے پتا چلتا ہے کہ جاندار کی تصویریں بناتے تھے حضرت سلیمان پیغمبر کے لیے حافظ ابن حجر اسکلانی کا استدلال اپنی جگہ لیکن وہ جلیل القدر تابی ہیں خیر یہ اختلاف آ گیا کہ حضرت قطادہ اور حضرت ابو العالیہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ امبیار صالحین ملائکہ کی تصویریں بناتے تھے تاکہ ان کو دیکھ کر عبادت عبادت کریں کہ وہ کس طرح عبادت کرتے ہیں کرتے تھے تو ہم اس طرح عبادت کریں ان کے سجدے رکو وغیرہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کی حالت عبادت کی تصویریں وہ بناتے تھے حضرت حضرت ابو العالیہ اور قطادہ کے فرمان علی شان کے مطابق اب یہ بات جا کر ملا دی حضرت ابو العالیہ اور قطادہ نے حضرت سلیمان پیغمبر کے ساتھ کہ ان کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا لیکن حدیث مبارک جو بتا رہی ہے کہ جاندار کی تصویریں ہوں تو فرشتے نہیں جاتے یہ حدیث پاک اس بات کا رد کرتی ہے یہ واقعی حافظ کی بات حافظ رحمہ اللہ کی بات ٹھیک ہے ٹھیک لگتی ہے سمجھ نہیں آ رہی جناب میرے بھائی بات کو سمجھنا جو آگے میں مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ اگر تصویریں موجود ہیں اور وہی تصویریں کہ جن کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے بات کو سمجھنا ان تصویروں والی جگہ میں نماز جائز ہے یا نہیں مسلمان کے لیے اس میں فقہا کا اختلاف ایما فقہا کا چرچ اور کلیسے جو ہوتے تھے ان کے اندر تصویریں تو ہوتی تھی یہ تو صاف حدیث سری میں ابھی میں نے صحیح سے سنایا کہ وہ قبر پر کیا بناتے تھے مسجد پھر مسجد میں تصویریں بناتے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدترین مخلوق ہیں اللہ کے ہاں تو وہ یہ کام کرتے تھے اب جن جگہوں میں وہ یہ کام کرتے تھے یعنی کلیساؤں چرچوں میں تصویریں بنا کر عبادت کرتے تھے اب مجھے یہ لگ رہا ہے سنو بھائی میرا ذہن میں بات آ رہی ہے کہ وہ تو عبادت تو عبادت عبادت وہ کرتے ہوں گے تصویروں کی ٹھیک ہے وہ محل عبادت ان کا تھا یعنی عبادت خانے تھے نا ان کے اور عبادت خانوں میں انہوں نے تصویریں بنا رکھی تھی اب فکہ نے جو اختلاف کیا ہے نا یہ ہے کہ کئی فکا فرماتے ہیں ان جگہوں میں تصویروں کے ہوتے ہوئے مسلمان کی نماز بلا کراہت صحیح ہے یہ مذہب ہے یہ مذہب امام احمد بن حنبل کا قرار دی یعنی امام محمد کا مذہب اسی کو قرار دیا گیا یہ میرے سامنے میرے سامنے موسوعہ فقہیہ پینتالیس جلدوں والا موسوا فقہ فقہیہ موجود ہے اس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے ولیزا کال کال مسلم دخول القنیست ولبیات و سلا تو فیحما من غیر کراہت عالت صحیح المذہب کہ ہنابلا یعنی ہمبلی مذہب والوں کے نزدیک ان چرچوں میں جن کے اندر وہ تصویریں تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں اور وہ ان کے عبادت خانے ہیں مسلمان نماز پڑھے تو ہمبلی مذہب میں بلا کراہت صحیح ہے لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ نماز پڑھنا مکرو تحریمہ یہ حنابلہ کا ایک قول یہی قرار دیا کا بھی یہی قرار دیا اور اکثر شافیہ جو ہے وہ بھی نماز کو محرام قرار دیتے ہیں کہتے ہیں لے اللہ وہ شیاتین کیونکہ وہ شیطانوں کا گھر ہے کیونکہ وہاں پر تصویریں ہیں فرشتے تو وہاں پر جائیں گے نہیں تو حنفی حضرات ہم ہم ہمارے امام صاحب وغیرہ حضرات یہ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں وہاں پر نماز پڑھنا جو ہے وہ گنا ہے مکرو ہے ہاں نماز واجب الادا ہوگی دوبارہ پڑھنی پڑے گی لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ قرار پایا کہ نماز وہاں پر مکرو نہیں ہے بلا کرا صحیح ہے کہاں جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی اب بات کو ذرا غور سے سمجھنا جہاں بت جہاں پر وہ تصویریں معبود بنی ہوئی تھی ان کی وہ تصویریں بنا کر عبادت کرتے تھے چاہے ویسے معظم سمجھتے ہوں چاہے عبادت کے ساتھ کرتے ہوں عبادت کے ساتھ تعظیم کرتے ہوں لیکن جہاں پر یہ حرام کام ہوتا تھا بات کو سمجھنا جہاں یہ حرام کام ہوتا تھا وہاں پر امام احمد بن امبل کا مذہب کیا بنا کہ نماز پڑھنا بلا کراہت صحیح ہے پھر نماز کے بغیر داخلہ ان چرچوں میں جانا یعنی مسلمان محض اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے جائے وہ جب کافروں کے وہ فتح کیے تھے نا چرچ علاقے فتح ہوئے تو چرچ فتح ہوئے تو مسلمانوں کا داخلہ اس لیے اندر جانا تاکہ یہ اپنی شان و شوکت دکھائیں کہ دیکھو تمہاری عبادت خانے آج ہمارے پاؤں کے نیچے ہیں اس طرح کا داخلہ سمجھ نہیں آ رہی یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ عبادت کے لیے جاؤ تو مشرق ہو جائے گا اگر ان کے طریقے کے مطابق عبادت کر اگر اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرتا ہے اور وہاں پر خالی نماز پڑھتا ہے تو امام احمد کے مذہب میں یہ بلا کراہ صحیح ہے اور دوسرے اماموں کے مذہب میں مکرو تاریمہ ہے کیونکہ وہ شیطانوں کی جگہ ہے اب بات کو سمجھنا میرے بھائی رہا مسئلہ محض داخلے کا اعزازی طور پر ان کے اندر داخل ہو جانا یہ جمہور اماموں کے نزدیک اکثر اماموں کے نزدیک یہ صحیح ہے حضرت مولا علی مشکل یہ دیکھیں یہ الموسوا والے لکھ رہے ہیں اسی مقام پر جلد نمبر ہاں، تصویر تصویر والے تصویر والے لفظ کے تحت یہ سارا لکھ رہے ہیں ایک سو اٹھائیس صفحہ ہے اور جلد نمبر ہے بارہ تو اس میں لکھ رہے ہیں بلا سور فی و المحابط غیر الاسلامیہ غیر الاسلامیہ القنائس و المحابط اللہ فی بلاد الاسلام لما بھی من ہے ما دامت فی داخل یہ لکھ رہے ہیں کہ جو چرچ اور عبادت خانے ایسے علاقوں میں جن علاقوں کو مسلمانوں نے کافروں سے فتح کیا چھینا ان کے اندر ہیں سلو کے ساتھ فتح کیا کہ وہ مجبور ہو کر مسلمانوں کی طاقت دے کر انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے ہم اگر تم چڑھائی کرو گے تو مارو گے ہم بغیر مارنے کی آپ کو ملک دے دیتے ہیں تو ایسا اگر ہوا تو جو تصویریں ہیں جب تک وہ اندر رہیں تو مسلمان ان کو مٹانے کی کوشش نہ کریں ان کے عبادت خانوں میں جو تصویریں ہیں شریعت کی کتابیں لکھ رہی ہیں کہ مسلمان ان کو مٹانے کی کوشش بشرطے کہ ملک سلو کے ساتھ پتا ہوا ہو اگر جنگ کے ساتھ پھر اڑا دیں ہر شاید یہ بھی زیر میں رکھنا یہ زیر میں رکھنا جنگ اور سلو کا فرق ہے تو سلو کے ساتھ جب فرق وہ حاصل کریں تو تصویروں کو کچھ نہ کہیں جب تک اندر رہیں بہر آ جائیں تو پھر ختم بہر آئے تصویریں تو اڑا دیں پھر آگے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا چرچ میں جانا جو ہے وہ ممنوع نہیں ہے جمہور کے نزدیک ان چرچوں میں وہ اسی طریقے سے فتح ہوا ہے اور ہم اپنی شان و شوکت بتانے اور دکھانے کے لیے ہیں سمجھ نہیں آ رہی تو لکھ رہے ہیں مغری ابن قدامہ کے حوالے سے کہ حضرت مولا علی جب فتح ہوئے علاقے تو مولا علی چرچوں میں گئے مسلمانوں کو ساتھ لے کر آخرا یہ تفرہ جو السکوور ہے وہ جو صورتیں تھی نا ہے جی آپ ان کو تعجب سے دیکھتے تھے ویک دیکھو کیا کیا انہوں نے یار بنا رکھی ہیں تصویریں کہ جی، کن کن نیک بندوں کی تصویریں ایسے انہوں نے بنا رکھی ہیں جی تو آپ وہاں دیکھتے تھے اور پھرتے تھے گھومتے تھے کس میں چرچ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے تو ان کے لیے حکم فرمایا فرمایا خبردار یا اپنے چرچوں کے دروازے کھلے کر دو تاکہ مسلمان اور آنے جانے والے گزرنے والے ادھر آ کر ٹھہریں وہ اسلام کی عزت اور شوکت بنانے کے لیے ان یعنی کے عبادت خانے بھی ڈیرے بن جائے ہمارے جیسے ڈیرا نہیں ہوتا رہائش کا آنے جانے کا ہاں جی اسی طرح ڈیرا بن جائے تاکہ یہ زلیل ہو جائے اور ان کو پتا چل جائے کہ ہماری عزت وقار ختم ہو گیا ہماری عبادت خانے کا یہ حال ہے کہ جیسے عام ڈیرے استعمال ہوتے ہیں اور مسافر خانے استعمال ہوتے ہیں جی مسافر خانوں کی طرح ہمارا ڈیرا ہمارا عبادت خانہ استعمال ہو رہا ہے سمجھ

کیا لٹک رہی ہوں تو جمہور کا مذہب وہ بتا دیا اما کا اختلاف یہ بتا دیا بات کو سمجھنا بتانا یہ چاہتا ہوں یار جن میں پوجا پاٹ ہوتی تھی تصویریں ہوتی تھیں اور حرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدترین مخلوق فرمایا کس وجہ سے قبر پر مسجد اور مسجد میں تصویریں اب یہاں پر ایک ابن تیمیہ خبیص اور اس کے وہاں بھی نسل کا رد کرتا چلو وہ اسی اسی حدیث سے ثابت کرتے ہیں اور اس طرح کی اور حدیثوں سے کہ یہ جو قبریں ہیں درباریں ہیں بزرگوں کی ان پر قبر مسجد بنانا حرام اور مسجد گرانا فرض اس میں نماز پڑھنا حرام اب بات کو سمجھنا پھر پھر ابن تعمیہ خبیص کا دعویٰ حملیت کا ہے مردود شیطان کا دعویٰ حمبلیت کا ہے توجہ ذرا اب بات کو سمجھنا امام احمد کا ابھی بتا امام احمد کا مذہب بتایا کہ چرچ تصویروں سے بھرا ہوا وہاں عبادت ہوتی تھی مسجد مسجد قبر پر بناتے تھے پھر تصویریں ہیں سارا کچھ ہے امام احمد بن حمبل کا مذہب بتایا جا رہا ہے کہ داخلہ بھی ٹھیک ہے اور نماز بھی بلا کراہت اس مردود شیطان سے میں پوچھتا ہوں شیطان بتا خیر ہے تیرے امام نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو بت خانہ تھا جو عبادت خانہ غیروں تصویروں کا اور قبر پر مسجد تو تیرے امام نے خنزیر بتا دیا کہ تیرے امام کے مذہب میں وہاں نماز بلا کر ہر سید کتے تو مسلمان داتا علی حجویری کی قبر پر بنی ہوئی مسجد میں نماز کو حرام اور کہتا ہے باطل ہے اور اس کو گرانا فرض ہے بتا تیرا کیا مذہب ہے تیرے امام کا کیا مذہب دچال خلیز خلیز دچال تو وہ بھی تو کراہت کا ہے دوسرا کال دوسرا کال کا ہے ان کے صاحب کا امام صاحب کا تھوڑا ہے وہ کہہ رہے ہیں صاحب بولانا اور پہلے کو مذہب قرار دے رہا ہے اس کو ترجیح دے رہے ہیں اب ترجیح والا کال دوسرا جو ہے وہ بھی کراہت کا ہے یہ کتا ادھر کراہت کا کال ادھر کراہت کا ادھر باطل کا دجال شیطان ابلیس تیری ٹھکائی کے لیے میں کافی ہوں اللہ کے بدل شیطان حرام بنا ہوا ہے شیخ الاسلام اسلام اتنا تاجل فرے مکاری نماز باطل ہے مسجد گرانا فرد ہے تیرے باپ کا فتوا ہے کتے تیرے باپ کی شریعت بنا رکھی ہے تو نے کس امام نے فتوا دیا ہے کہ مسجدیں گرانا فرد ہے نماز باطل ہے مصنف ابن ابھی شہبہ میں ابراہیم نقی نے صرف کراہت کا قول کیا ہے کہ مسجدیں وہاں پر بنانا مکرو ہے کتے تو اتنا غلم کر رہا ہے تیرے باپ کی شریعت ہے کیا شرک شرک شرک وہاں پر شرک کیوں نہیں ہے جمہور والا مشرق کے شرک کا فتوا دے رہے ہیں کیا وہ کرہت قرار دے رہا ہے شرک قرار کیوں نہیں دے رہا بات نہیں سمجھے جا دجال نے ٹانٹ آٹ کتے کی طرح بھونکتا رہتا ہے یہ شاہ الاسلام بنا ہوا ہے سوائے بھونکنے ٹونکنے کے اس کو کام نہیں ہے مسلمانوں کو مشرق کافر کہنے کے سوا کتے کو کام ہی نہیں ہے امبیال ہے مسلم اور اولیا کی تنقید و توہین کے اس کو کام ہی نہیں ہے اب بات کو سمجھنا سنو اب ایسا دیش پر میں جڑا کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لانت کی کہ قبریں قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں اور میں تصویریں آپ نے دونوں چیزوں کو یہاں پر رکھا ہے قبروں پر مسجدیں اور پھر ان میں تصویریں علت مرکب ہے یہ واہ بتا رہی ہے جس کے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خالی مسجدیں بنانا وہ حرام نہیں اور پہلی شریعتوں میں خالی تصویریں بنانا وہ بھی حرام نہیں تھا یہ حرام اس وقت ہوا ہے لانت اس پر باون پر کی ہے اور الاائے کا شرار و خلق اللہ جو حضور نے فرمایا یہ اس وقت فرمایا اور لوگوں کو فرمایا کہ جس وقت وہ لوگ مسجدوں پر قبروں پر مسجدیں بناتے تھے اور مساجد میں تصویریں بناتے تھے ہیں قبروں پر مسجدیں بنانا یہ پہلے شریعتوں میں لانت اور حرام تھا یا حضور سید عالم صلی اللہ بات یہ ہے کہ اصحاب کہف جو ہے قرآن فارما اصحاب کہف پر اصحاب کہف کی جہاں وہاں پر مسجدیں مسجد شریف مسلمانوں نے بنائی اس دور میں اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان پر لانت ہے کہ انہوں نے مسجد بنا دی لاؤ لاؤ یہ کاف والی صورت لاؤ جلدی کرو اصاب کاف والی صورت یہ میں بتانا مجھے وضو ہے میرا نہیں چلو کپڑے سے پارے میں بھائی کا آشیا ہے وہابیوں نے ہے پرانے پاک میں قال الذین غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا ہے قرآن پاک میں نہیں اللہ فر... یہ تفسیر میں کیا لکھ رہے ہیں قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا اللہ فرماتا ہے جو جن حضرات کے قبضے میں ان کی درباریں آئیں قبر آئی قبریں آئیں انہوں نے کہا ہم ضرور بھی ضرور ان پر مسجد بنائیں گے اب وہ کون تھے جن کے قبضے میں آئی تفصیل یار یہ خدا دا نا ہی سارے مستری نہ بناؤ فرمایا وہم المؤمنون جامع البیان میں وہم المؤمنون وکانو غالبین فی تلک الوقت فرمایا وہ مومن تھے جو ان کی درباروں پر قابض ہوئے اور ایک دور میں آ کر مطلع ہو کر انہوں نے قبضہ کیا فرمایا ہم المومنون میں نو نہ وہ ایمان والے اور ویسے توجہ میرے بات سنو میرے بات سنو میرے بھائی اگر بے ایمان ہوتے تو مسجد کو بنا یہاں مسجد کا لفظ ہے کس کا لفظ ہے چرچوں کا لفظ نہیں بیجا نہیں کہا کنائس نہیں کہا مسجد کیا بنائیں گے ہم مسجد بنائیں گے سمجھ نہیں آ رہی خیر آگے مزید قصہ بھی لکھ رہے ہیں لیکن کیا اللہ دیکھو اب لنت تاخن علیہ مسجدہ اللہ تعالی بغیر تردید کے کیونکہ یہ اللہ تعالی کی سنت ہے کہ جب سابقہ شریعتوں کی بات کرے اور ہماری شریعت میں نجائز ہو تو بتا دیتا ہے برقرار نہیں رکھتا یا یہ ہے کہ اگر پہلی شریعتوں میں ناجائز کام ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی تمبی کر دیتا ہے کہ انہوں نے ناجائز کام کیا کلانت ڈال دیتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس سے پتا چل جاتا ہے کہ پچھلی شریعتوں میں یہ حرام کام ہوا ہے اگر کام حرام ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بغیر تردید کے نقل کیوں کرتا سمجھ نہیں آئی تو ہماری شریعت متحرہ میں مسجد شریف بنانا بزرگوں کے دربار کے ساتھ بزرگوں کے دربار کے ساتھ وہ یہ ہے یہ سنت طریقہ چلا رہا ہے لیکن اس میں جب تبدیلی کی تو یہود نسارا نے یہ تبدیلی کی کہ ساتھ تصویریں بنا کر مسجد میں لٹکا عبادت خانوں میں لٹکاتے پھر لٹکا کر ایک تو قبروں کی طرف سجدے کرتے قبروں کی طرف سجدے کرتے بولو بولو کیا کرتے ہاں دوسرا تصویروں کی تعظیم عبادت کرتے جس طرح کے یہ صحیح حدیث مبارکہ میں آ گیا جو سیاح کی پہلے سنا چکا ہوں تو معلوم ہوا ان کا یہ فیل لانتی تھا کہ مسجد بنا کر اس میں تصویریں پھر عبادت کرتے نماز میں تصویروں کی تعظیم کرتے یہ ان کا کام لانتی تھا خالی مسجد بنانا خالی مسجد بنانا کس لیے کہ کوئی زیارت کے لیے آئے گا نماز کا وقت ہو جائے گا تو نماز پڑھے گا کیونکہ قبروں کی زیارت تو مسنون ہے اب اگر قبروں کی زیارت مسنون ہے تو قبر کی زیارت کے وقت نماز کا وقت ہو جائے تو میرے خیال میں اپنے تیمیہ کے مذہب کے مطابق بھاگ جائے میل دو چار میل اتنے میں نماز کا وقت نکل جائے تو اسلاف امت سے یہ بالکل اجمان ثابت ہے اس میں ایک کو اختلاف نہیں ہوا سوائے اس خنزیر کے ایک کو بھی اختلاف نہیں ہوا اس نے آ کر دجال نے شرارت کاری ڈالی ہے میں ابھی آگے آگے چل کر آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ ساری وزا سارے حوالے دوں گا یہ تمام اماموں کا اتفاق رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے بڑی دلیل یہ ہے قبر مبارک کے ساتھ مسجد کی کہ اللہ کے محبوب کی وہ مسجد جس میں نماز ایک ہزار کا درجہ رکھتی ہے وہ روزہ وہ قبر انور کے ساتھ ہے بلکہ اس وقت قبر انور میں ہے کیوں رب تالا نے رکھا اگر اگر کتے گرانا فرد ہوتا مسجد کو نماز باطل ہوتی خبیص دجال اللہ تعالیٰ نماز باطل کرنا چاہتا ہے کیا کیوں وہاں پر مسجد مسجد کے ساتھ ہی رسول اللہ کی قبر انور بنوائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا بتا کر جا رہے ہیں ترمزی شریف ابن واجہ شریف شاہ کی حدیث سے موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں نے سنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جہاں نبی وفات فرماتے ہیں وہی دفن ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف پہلے بتا رہے ہیں صاف پہلے بتا رہے ہیں کہ میرا وشال ہوگا اور مجھے یہی دفنانا ہے اس کا مطلب یہ نکلا اس کا مطلب یہ نکلا کہ اب یہ کام صرف صحابہ کا نہیں رہا رسول اللہ بھی اس میں شریک ہے اور جب رسول اللہ شریک ہے تو پھر خدا شریک ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کا مطلب ہے ابھی میں خدا کا حکم اللہ کا حکم اب سوال یہ ہے جس طرح کہ اما اشا کی حدیث میں آتا ہے مسلم شریف میں اور یہ ابن تیمیہ کا ٹبر یہاں پر پھیری مارتا ہے وہ جی وہاں پر کیوں وہاں پر یہ جی مجبوری تھی وہ باہر اگر دفناتے باہر دفناتے تو ادھر لوگ پوجا پاٹ کرتے ادھر نماز ادھر پڑھنا شروع کر دیتے اچھا بھائی یہ بتاؤ اما ایشا کی حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو ان کی قبر کہ یہ کہیں مسجد نہ بن جائے یعنی کیا مطلب بات سمجھنا ایک ہے مسجد ساتھ بننا وہ تو بنی ہوئی ہے ایک ہے اس کو مسجد بنانا کتا یہ اتنا نہیں جانتا خبیص دجال تیری لانت تجھ پر لانت تو اسی سے پڑ گئی تیری خبا سبار ہو گئی مسجد نبوی شریف جو ہے اگر مسجد بنانا وہاں پر اور ساتھ میں نماز پڑھنا جبکہ قبر چھپی ہوئی ہے اور قبر کی طرف نماز نہ پڑھی جائے ادھر ادھر ہو کر نماز پڑھی جائے اگر یہی مسجد بنانے کا مانا ہے تو پھر تو وہ قبر کو انگلی لتی رکھی بھائی بھائی پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف مسجد بن گئی اور اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہود نسارا پر لانت کی جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا ارے کتے تمہارے مذہب کے مطابق ساتھ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہی مسجد بنانا ہے تو پھر تو رسول اللہ کی قبر انور مسجد بن گئی اور اس مسجد بنانے کا ذمہ دار رب ہوا رسول اللہ ہوئے صحابہ ہوئے کہ انہوں نے خود یہ مسجد تعمیر مسجد کے ساتھ قبر رکھوائی کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ سرکار کی چار پائی اٹھا کر کسی جگہ لے جاتے مسجد کے دور وہاں پر ایک بہت بڑی عمارت قائم کر دیتے اور عمارت میں چھپا کر اگر دو چار پہرے دار رکھ دیتے خبردار اس کے قریب کسی کو نہیں آنے دینا یہ کام نہیں ہو سکتا تھا دجال ٹانٹا کرتا ہے پھر جواب دے مجھے اس بات کا میں تیری قبر پر چھتر ماروں گا تو نے مسلمانوں میں فتنے ڈالے اللہ مجھے توفیق دے میں تیری قبر پر چھتر ماروں گا تو نے مسلمانوں میں فتنے ڈالے اے دجال تو فتنے باز شیطان ہے تو تنقید سے کا قائل ہے اگر دجال دیکھ تو صحیح چرچ میں نماز مکرو تاریمان ان کے مذہب میں نہیں ہے اور یہ باطل قرار دیتا ہے نماز کو ولیوں کی مسجد یہ وہ گرفت ہے کہ کروڑوں بار یہ نکل کر آئے اپنے ماں کے پیٹ سے تازے تازے جنم لے کر تو اس کا جواب نہیں بن سکتا اس سے بدماش یہ اس وجہ سے میں اس کو کہتا ہوں یہ بدماش مول ابن تیمیہ بدماش مول جی ہے اس کو کہتے ہیں چور سینا زور اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا یہ بدماش ہے ہاں بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ سینہ زور اور بدماش ہے بس آکڑ جاتا ہے ہاں، اس کو دلیل کے ساتھ کوئی نہیں ہے یہ دلیل اپنی بنا لیتا ہے اس کو دلیل ایک دلیل تلاش کرنا ہے ایک بنا لینا یہ بناتا ہے دعویٰ بھی بناتا ہے اور دلیلیں بھی بات کو سمجھو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی عذر نہیں بن سکتا ہاں اما پاک نے اتنا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہم نے دربار شریف کو بند کر دیا کیوں بند کر دیا کہیں مسجد نہ بن جائے مسلم شریف وہ اکمال المولم دی جلد ہوتے اکمال المولم دی جلد ہوتے تھلے سرانے دو تو بھائی لیا میں تین نے امت مسلمہ کو پتہ یہ خب ایک خنزیر ہے گجرا والے کا کتا وہ صدیق عمر صدیق ہاں اس نے یہ دجالی کو کہا ہے اشرف آصف دجالی صاحب کو اشرف آصف دجالی صاحب نہیں ہے ڈاکٹر اشرف آصف دجالی صاحب اس کو کہا ہے کہ شرط لگ کے رکھی ہے انہوں نے کسی مسئلے پر تو اس نے اس نے کہا ہے کہ شرط ہے ہماری اگر ہم صحیح ثابت ہو گئے ہمارا مذہب صحیح ثابت ہوا تو یہ داتا دربار ہمارے سپرد کرنا تاکہ ہم مسجد اور سب چیز پر بلڈوزر پھیرے اس کی بھری ہوئے کیسے عمر صدیق کی عمر صدیق صدیق نہیں عمر عمر ابو جہل عمر بن شام بہت اچھے عمر بن شام وہ اکمال المولم دی سرانے تے کمال ال مولم کی سرحے ہوش ٹکانے نہیں ہونی جاؤ کوئی اور بندہ جاوے وہ دی ہوش ٹکانے نہیں ہونی تین تین تین تین سو سو سو سو اٹھانوے اٹھانوے اٹھانوے اٹھانوے اس میں ہے کتاب المساجد باب النہی عن بنا المساجد القبور قبروں پر مسجدیں بنانے سے رکاوٹ اب بات کو سمجھنا یہ حدیث پاک ہے یہ باب اللہ مسلم شریف میں جو کچھ ہے الحمدللہ وہ ناچیز کے حق میں ہے باب باب باب کا عنوان سنو باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها مسجدیں بنانا اور ان میں صورتیں بنانا ون عن اتخاذ القبور مساجد اور قبروں کو مسجدیں بنانا امام مسلم رحمہ اللہ دو چیزیں بیان فرما رہے ہیں ایک فرماتے ہیں قبروں پر مسجدیں بنوا کر مسجدیں بنوا کر ان میں تصویریں لٹکانا یہ حرام ہے اور دوسرا قبر کو مسجد بنا لینا حرام ہے اور الحمدللہ مسلمانوں کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے کیا مطلب ہم نہ قبر کو مسجد بناتے ہیں نہ قبر پر مسجد بنا کر اس میں تصویریں رکھتے ہیں اللہ کے ولیوں پر ولیوں کے درباروں کے ساتھ جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں اس میں سوائے اللہ کے کسی کی عبادت ایمان سے بتاؤ کبھی تصویریں دیکھی ہیں تم نے مسجدوں میں امام کیا فرما رہے ہیں امام مسلم نے اس قرض کر دیا خبیص کا امام مسلم نے بتا دیا اور ناچی سنو اگر سن لو اگر جس طرح ناچیز نے سمجھا ہاں، ہاں، ہاں، میں نے کہا علت مرکبہ ہے دونوں ملے گی تو علت بنے گی حرمت کی اگر ایک چیز علت ہوتی تو آپ پتہ کیا فرماتے مسلم شریف میں آپ فرماتے انہج ان بنا المساجد علی القبور اب اتخادی فیہا قبروں پر مسجدیں بنانا یا ان میں صورتیں بنانا اب یا کا لفظ آتا تو پھر ہر ایک حرام ہوتا یہاں دونوں میں نے یہی سمجھا حدیث سے اور امام مسلم نے یہ عنوان ڈال کر بتا دیا کہ اصل مانا یہی ہے کہ دونوں کام ملیں گے تو حرام ہوگا ورنہ سنو میرے بھائی آگے مسلم اما مائشا پاک کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض شریف اپنی اس بیماری شریف کے حال میں جب جس بیماری شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحت یاب نہیں ہوئے اسی بیماری کے حال میں آپ فرماتے تھے لعن اللہ الیہود سارا اتخذوا خدو قبور لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد کہ لانت ہو لانت ہو اللہ کی یہود نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا قبروں کو مساجد بنا لیا بات کو سمجھنا اس حدیث میں آیا کہ قبر کو مسجد بنانا حرام ہے قبر کو اما عائشہ فرماتی ہیں کالت فلولا لے کا ابرے سا قبر ہو ان خوش یا مسجد توجہ اما پاک فرماتی ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کہیں قبر شریف کو بھی سجدہ گاہ نہ بنا لیں کیا مطلب مسجد لغوی معنی میں ہے سجدہ گاہ قبر آگے رکھ کر ادھر ہی اس کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیں فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو ظاہر کر دیا جاتا مکان میں چھپایا نہ جاتا تحقیق یہاں پر تمبی کرتا چلوں علامہ الحی لکھنوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں ان سے ظہول ہو گیا یہ بات ان کے ذہن شریف سے نکل گئی کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ایک وہابی کے رد میں المشکور میرے خیال میں اس کا نام ہے تو اس کے اندر وہابی نے یہ بات لکھی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم کون سی کتاب کا حوالہ ہے بتاؤ تو ان کی بات ذہن سے نکل گئی تھی اس وجہ سے ورنہ یہ مسلم کا حوالہ ہے کس کا حوالہ ہے مسلم شریف کا اما پاک فرماتی ہے ولا اگر یہ بات نہ ہوتی یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کوئی بے وقوف سجدہ گاہ بنا لے گا یہ خطرہ نہ ہوتا تو قبر انور کو ظاہر رکھا جاتا اب بات کو سمجھ اس کا مطلب ہے جب قبر انور کو چار دیواری میں چھپا لیا گیا تو اب وہ خطرہ ٹل گیا بولتے نہیں یار وہ خطرہ یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ اب وہابیوں کے این وہابیوں کے دور میں قبر انور خود مسجد میں داخل ہو گئی روزہ انور مسجد میں ہے اور چاروں طرف نمازی ہوتے ہیں چاروں طرف قبر روزہ پاک چاروں طرف سے نمازی اب بات کو سمجھنا ان لانتیوں سے پوچھ اگر ساتھ میں خالی نماز پڑھنا کبر ڈھکی ہوئی ہے چھپی ہوئی ہے ساتھ میں مسجد بنا کر اس میں نماز پڑھنا یہی مسجد بنانا ہے تو اما ایشا پاک یہ کیوں فرما رہی ہے کہ مسجد تب بنتی اگر ننگا کھول دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ قبر کو مسجد بنا لیتا تو معلوم ہوا خنزیر مسجد قبر قبر کو مسجد بنانے کا یہی مانا ہے کہ بغیر کسی دیوار پردے اور رکاوٹ کے قبر سامنے ہو اور اسی کی طرف سجدہ کیا جائے اسی کی طرف اس خبیس نو کوئی پھڑ کے رکھ لو یہ ہل جانا اتو پھڑ کے رکھے سمجھ نہیں آئی بات کی معلوم ہوا ان ان باطل پسندوں اور گمراہوں کی جو بات ہے وہ حدیث قرآن کے سراسر خلاف ہے قرآن نے فرمایا لنت خدن مسجد مسجد بنا لی بنائے اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ہی رکھا اور اور سنیے یہ جو بیت المقدس ہے یہ کیا ہے چاروں طرف نبیوں کے دربار ہیں اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ باركنا حوله یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے آس پاس ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھ دی ہیں وہ برکتیں کیا ہیں اللہ کی توجہ اور سنو یہ ابن تیمیہ تیمیا اور اس کے ضروریت کو تسلیم ہے یہ جو مسجد حرام ہے نا کیا ہے کعبہ شریف جہاں لاکھ نماز کا ثواب ہوتا ہے اس کے نیچے کچھتر نبیوں کے دربار لو بتاؤ اب آپ کیا کریں گے سمجھ نہیں آئی اور مسجد ساتھ میں قبر پر مسجد بنانا وہ کب حرام ہوا جب اس میں بولو یہی علت مرکبہ ہے اور یہی کام یہود نسارا نے کیا تھا اس وجہ سے رسول اللہ نے ان پر لانت کی ہے اور دوسرا کام جس کی وجہ سے لانت کی ہے کہ وہ قبر کو مسجد بنا لیتے قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اب آئیے اب آئیے نماز پڑھتے تو ان کے یہ نماز پڑھنے سے پھر عبادت کا کام شروع ہو گیا ہاں اس وجہ سے لانت کی گئی ان پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت متارہ میں توجہ قبر کی طرف مسلمان کا نماز پڑھنا قبر کی طرف منہ کر کے آگے پردہ بھی نہ ہو حرام ہے شرک نہیں ہے لانتیوں نے کہاں سے اتنا ظلم کیے سوائے شرک کے ادھر چل پڑے مشرق ہاتھ لگائے مشرق فلان کرے مشرق فلان کرے مشرق ہے کتا تو ایسے لگتا ہے جیسے شرک میں سے پیدا ہوا ہے تیری امائی شرک ہے مجھے تو لوگ لگتا ہے تیرا باپ شرک ہے تیری امائی شرک ہے نہیں سمجھ آئی ایسے لگتا ہے جس ماں کی طرف تو منسوب ہے وہ ماں تیری نہیں ہے جس باپ کی طرف تو منسوب ہے وہ باپ تیرا نہیں ہے ایسے لگتا ہے تو شرک کی پیداوار ہے سنو ہے ایک عجیب غریب حوالہ پیش کرتا ہوں اس دعوے پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہو یا کسی ولی کی قبر انور ہو اگر کوئی مسلمان خدا نہیں سمجھتا معبود نہیں سمجھتا لیکن سجدہ اس کی طرف کرتا ہے بات کو سمجھنا سجدہ اس کی طرف کرتا ہے سجدہ تعظیمی اس کی طرف کرتا ہے تعظیمی سجدہ اس کی طرف کرتا ہے کیا کہہ رہا ہوں اگر اگر دو باتیں ایک ہے قبر کو تعظیمی سجدہ کرنا یہ بھی شرک نہیں ایک ہے قبر کی طرف نماز پڑھنا لیکن ایسے سمجھے جیسے بیچ میں کھڑا ہوا قبرستان میں کھڑا ہو گیا قبرستان میں نماز پڑھ رہا ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ قبر قبلہ ہے یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ یہ خدا ہے یہ بھی کرنا وہ کہا کے نزدیک اختلاف ہے امام مالک کے نزدیک تو قبرستان میں نماز مکرو ہی نہیں ہے کیسا بیٹھ بیٹھے بیٹھ جمیاں کیسا کچال آدمی ہے لوگوں کی آنکھوں میں کیسی مٹی ڈالتا ہے یہ امام مالک کی فقہ میں لکھا ہوا ہے قبرستان میں نماز جائز ہے بتاؤ اور اب میں یہ دکھانا چاہتا ہوں اس کے گھر کا بندہ امام شمس الدین زاہبی اس کے شاگرد ہیں کیا ہے بولو مرو شاگرد موجم و شیوخ ہے لکھا ہوا ہے امام زاہبی نے اپنے اساتذہ کا ذکر کیا ہے اس کتاب میں یہ کتاب پوری جلد صرف امام زہبی کے مشائق کے متعلق ہے اس کتاب کے اندر پہلے تو آپ نے یہ لکھا ہے صفحہ نمبر اکتالیس پر کتنے پر آپ فرماتے ہیں فلاسنا بحمد اللہ ممن نغلو فی عنو توجہ بھائی آپ فرماتے ہیں امام زہبی کہ ہم اپنے استاد ابن تیمیہ کے حق میں غلب کرنے والے نہیں ہیں کیا کرتے ہیں ہم یہ ہاں، یہ ہے وسلید ہوں فلسنا بحمد اللہ ممن نغلوفی وفوان فرماتے ہیں ہماری دعا ہے اللہ ہمارے استاد کی اصلاح فرمائے وہ جو سدے تو ہوں اور اس کو سیدھا کرے کیا کرے اس کا مطلب ہے ڈینگ شگرد نو چیب نظر سمجھ آ رہی فرمایا اس وجہ سے میں صاف کہہ رہا ہوں کہ میں غلوم نہیں کرتا میں یہ پہلے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اس کی اصلاح کرے بلکہ بلکہ آپ نے زاغل العلم زاغل العلم رسالہ ہے آپ کا اس کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ ریاست کی سرداری نے اس بندے کو تباہ کر دیا ہے ریاست کے شوق نے سرداری اور ریاست کے شوق نے اس بندے کو تباہ کر دیا اس کا مطلب ہے شاگرد استاد کی نیت کو بھانپ گئے امام زاہبی جیسا بندہ اس خبیص مردود کی نیت کو سمجھ گیا کہ یہ خود امام مطلق بننا چاہتا ہے یہ سرداری کے شوق میں ہے یہ چاہتا ہے میری پوجا پاٹ ہو ہاں یہ چاہتا ہے میرے ماننے والے ہوں پیچھے امام اماموں کے ماننے والے کیوں میں خود امام ہوں شاگرد کہہ رہے ہیں فرمایا تجھے اسے ریاست کے شوق نے تباہ کر دیا بلکہ اس کو خط بھی لکھا تھا انہوں نے وہ خط بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے ہاں۔ اس خط کا ذکر حافظ عبد الرحمان حافظ عبد الرحمان سخاوی امام شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ کے نام سے جو مشہور ہیں انہوں نے اپنی کتاب تاریخ کی مذمت کے خلاف مذمت کے خلاف مذمت کرنے والوں کے خلاف میں جو انہوں نے لکھی ہے یار ایک جلد میں نام نامزین سے نکل گیا سامنے پڑی ہے گھر میں کتب خانے میں انہوں نے اس خط کا پورا ذکر متن پیش کیا نہیں سمجھ آئی اور حافظ حافظ زاہد کوسری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی پورا متن کو پیش کیا ہے ہاں جی اپنے مجموعہ علم الکلام کے اندر سمجھ نہیں آ رہی ہاں ہاں اتوبیخ اتوبیخ اتوبیخ نام ہے حافظ شمس اب سخاوی رحمہ اللہ کی کتاب کا اتوبیخ اتوبیخ لمن ذمت تاریخ اس شخص کو ڈانٹنا جو تاریخ کو برا کہتا ہے یہ کتاب لکھی انہوں نے ایک جلد میں اس جلد کے اس کے اندر انہوں نے وہ خط کا ذکر کیا اپنا متن پیش کیا سمجھ نہیں آئی خیر یہ بندہ ہے گول مول بڑا گڑبڑ ہے بڑی بربادی کرنے والا نقصان دینے والا ہے اب بات کو سمجھنا جو حوالہ سنانا چاہتا ہوں حافظ شمس الدین صاحبی اسی موجم و شیو خدا کے اندر صفحہ نمبر پچپن پہ لکھتے ہیں اپنے ایک استاد احمد بن عبد المنعم بن احمد کے ذکر میں ان کی سند سے ایک روایت ذکر کی حضرت عبداللہ ابن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہو کانا یکرہ مسا قبر قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نبی پاک کے صحابی ہیں آپ حضور کی قبر انور کو ہاتھ لگانے کو مکرو سمجھتے تھے پسند نہیں کرتے تھے اب بات کو سمجھنا ابن تیمیہ کے کلام کو پڑا ہوا تھا کہ یہ کہتا ہے اس وجہ سے پسند نہیں کرتے تھے مکرو سمجھتے تھے کہ شرک ہو جاتا ہے وہ بردود اگر شرک ہوتا تو پھر مکروح کہاں سمجھتے پھر تو حرام کہتے لیکن اب شاگرد استاد کو لیتا ہے اور جیسے لینے کا حق ہے ویسے لیتا ہے اور مذہب سنی پر مہر لگاتا ہے چیز چشتی کی تائید اب ہوتے دیکھو آپ فرماتے ہیں کل تو میں یہ کہتا ہوں کارے حل کا حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس لیے پسند نہیں کیا لے نہ اسا کیونکہ انہوں نے اس کو بے ادبی سمجھا ہے کیا سمجھا ہے کیوں فرمایا اس وجہ سے کہ جب کوئی بڑوں کے پاس جاتا ہے تو قریب ہو کر تھوڑا بیٹھتا ہے ادب یہ ہے کہ دور بیٹھو تو جا کر اوپر قبر کے چڑھ جانا اور قبر قبر انور کو ہاتھ لگانا اوپر چڑھ کر فرمایا یہ خلاف ادب ہے یہ نہیں ہے کہ یہ شرک ہے امام رہے ہیں وقد سوئلا اللہ وہ حوالہ کتاب و معرفت الرجال امام عبداللہ بن احمد کی امام احمد بن امبل کے بیٹے کی اب یہ اس کا حوالہ پہ حالانکہ یہ شافعی ہے توجہ ہے یہ شافعی ہے امام لیکن امام احمد کی فقہ کی کتاب امام احمد کی کتاب کا کیوں حوالہ دے رہے ہیں کیونکہ رد کر رہے ہیں ہم بلی ابن تیمیہ کا تو اس کو گھر سے پکڑتے ہیں گاٹھا ہوتا گھروں پکڑ دینے فرمان دینے والد سویل احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا مسل قبر نبی و تقبیل نبی پاک کی قبر انور کو ہاتھ لگانے اور چومنے کے متعلق فلم یرا بلال قباس تو آپ نے کوئی حرج نہ سمجھی امام احمد نے کوئی حرج نہ سمجھی رواہ عنہ ولد ہو عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں یہ بات روایت کی ہے امام سے ان کے بیٹے عبداللہ نے مارو مرے کس نے فین قیلا آگے خود اعتراض کرتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں امام صاحبی فرماتے ہیں فین قیلا فہل فعل اللہ کا صحابہ ہاتھ لگانے کا کام اور چومنے کا کام یہ پھر صحابہ نے کیوں نہیں کیا جب حرج نہیں تھی تو صحابہ نے کیوں نہیں کیا جواب خود دیتے ہیں جواب سنو تے من ٹھارو فرماتے ہیں لئے آینوہ حیل وَتَمَلَّوْ بِهِ وَقَبَّلُوا يَدَهُ وَقَادُوا يَقْتَتَلُونَ عَلَى وَضُوهِ الا وضوئی وقت سمو شعره المطهر يوم الحج الاكبر وكان اذا تختم لا تقادو وكان اذا تنخم لا تقادو نخامته تقو الا في يد رجل یا دیرا جو لن فیات لوک بہا وجا و نحن لم يسهل لنا مثل هذا النصيب الاوفر ترى ما انا على قبري بالالتزام والتبجيل والاستلام والتقبيل میرا امام شمس الدین رابی فرماتا ہے فرماتے ہیں جواب یہ ہے صحابہ نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ انہوں نے تو زندگی میں مزے لوٹے زندگی زندگی میں لطف دیکھے کبلو جدا چومے پانی کے پانی وزو کے پانی پر لڑ مرتے تھے وقت سمو شارو حجی حج اکبر کے موقع پر پال رسول اللہ نے اتروائے تو صحابہ لڑ لڑ کر لیتے تھے وکانا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناک شریف کا فضلا نیچے گراتے تھے لا تکا دونخام خامتو آپ کا فضلہ شریف نیچے نہیں گرنے پاتا تھا کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں آتا تھا فرمایا فیاد لوگ کو بیا جاؤ اپنے چہرے پر ملتے تھے فرماتے ہیں یہ سارے مزے زندگی میں صحابہ نے لوٹ لیے فلما ہم وہ ہیں جو اس دولت سے محروم ہیں جب محروم ہیں تو ہمارے لیے یہی حصہ رہ گیا کہ حضور کی قبر پر لوٹ پڑے تبجیل ہے اس کی تعظیم کریں والے استعلام اس کو ہاتھ لگائے چومے کی گا گرد چتر پیوں پیوں کے پا مارتا چتر پیوں پیوں کی پہ مارتا ہے کھلو جا سمجھ نہیں لگی ڈی دئیے چمبڑ چمبڑ تعظیم کریے ولا میں بتخی تقبیل چمیے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے یہ فتوا امام زہابی دا پکا مشرق آج کے بعد وہابیوں کے مذہب کے مطابق جب تمہارے سامنے امام صاحبی کی بات کرنے لگے وہاں بھی حوالہ دینے لگے ان کو کہا کتے مشرق کا حوالہ نہیں چل سکتا اور بولو مشرق کا حوالہ اللہ ترا آگے فرماتے ہیں اپنے اپنے دعوے کی تصدیق میں کیفا فالا صاحب البنانی کانا جو قبل یادا نسب مالک و یاد والا وجہ فرماتے ہیں کیا تو دیکھتا نہیں حضرت ثابت بنانی حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ نو بہت بڑے تابع ہوئے ہیں صحابہ کی جارت کرنے والے حضرت انس بن مالک کو فرماتے تھے صحابی کو ذرا وہ اپنا ہاتھ تو دکھا جو رسول اللہ کے ہاتھ میں آتا تھا جب وہ اپنا ہاتھ مبارک دکھاتے پھر اس ہاتھ پر منہ شریف ملتے ہاتھ ملتے اور پھر چہرے پر لگاتے تو میاں صاحب کی زبان کہہ دیا جنا کھیا سا دل بر بیٹھا تھا نتر دل بر بیٹھا ملیا ہرت نسلو حضرت انس انس نو حضرت نو آپ انس جو ہاؤ مبارک رسول اللہ کے جسم کے ساتھ لگتا تھا وہ ہاتھ دے دے چومتے اور سن لے سن لے حضرت امام حسن حسین کو حضرت ابو را فرماتے تھے تمہاری ناف مبارک کو میں نے چومتے ہوئے دیکھا ہے رسول اللہ کو کپڑا اتارو میں وہاں بوسا لیتا ہوں یہی مانا ہے یہی مانا ہے یہی مانا ہے یہی مانا ہے جو حضرت فاروق اعظم حضر اسود کو چومتے وقت کہتے ہیں اگر میں رسول اللہ کو چومتے نہ دیکھتا تمہیں کبھی نہ چومتا میں کیا مطلب ہم یار کی نسبت کو دیکھتے ہیں ابو بھی نسبت کو دیکھ رہے ہیں حضرت حسن حسین کی ناف کو چومتے ہیں کیوں رسول اللہ نے چوما بات کو سمجھنا فرماتے ہیں ادو مامورم بین یحب اللہ بین یحب اللہ یحب اللہ ورسولہ اشد من حب الى نفسه وولده والناس اجمعین فرماتے کیوں کہ ہر مومن ہر مومن بندہ اس کو حکم ہے اللہ رسول سے محبت زیادہ کرو اپنی جان کی نسبت اپنی اولاد کی نسبت اپنے تمام لوگوں کی نسبت وہ من والے اپنے مالوں سے وہ منل جنت وہ ہو اور جنت اور جنت کی ہوروں کی نسبت بھی رسول اللہ سے زیادہ پیار کرو ستوجو بل خلق من المومنین فرماتے ہیں بلکہ وہ تو وہ رہے مومنین تو ایسے ہیں جو ابو بکر عمر سے بھی پیار اپنی جان سے زیادہ کرتے ہیں امام صاحبی فرماتے ہیں اسی لیے فرمایا ہمارے لیے ہمارے لیے جندار نے یہ حکایت نقل کی کہ وہ کی ہاں جی جب ہاں جب الکا ہے جب الکا کے اندر موجود تھا ایک شخص کو اس نے سنا ایک شخص کو سنا ابو بکر کو گالی دیتے ہوئے تو اس جندار نے تلوار اٹھائی اور گردن اڑا دی ہمارے ابو بکر کو بکواس کرتا ہے امام صاحبی یہ بات نقل کر کے بتانا چاہتے ہیں رسول اللہ تو رسول اللہ ہے مومن تو ابو بکر عمر سے بھی اپنی جان سے زیادہ پیار کر سنو سنو سنو میرے بھائی امام شمس الدین صاحبی رحمہ اللہ جو ہے نا آج کے بعد ان کے متعلق اس بات پڑھنے کے بعد ایک نیا چیز ہوا آپ آگے فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہی وہ شخص جس نے مجھے یہ واقعہ اپنا سنایا ابو بکر پاک کو گالی دینے والے کے قتل کرنے کا اگر فرماتے ہیں یہ سنتا کہ وہ شخص مجھے خود اس کو گالی دے رہا ہے یا اس کے باپ کو گالی دے رہا ہے کبھی مارنا حلال نہ سمجھتا سدھی کے اوپر کوئی گستاخ کو مارنا معلوم ہوا ماں باپ سے بھی بہت پیار کرتے ہیں مومن اللہ ترس صحابہ فرماتے ہیں آگے کیا تو دیکھتا نہیں کہ صحابہ کی محبت کا کیا عالم ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ اللہ کا یا رسول اللہ ہم تمہیں سجدہ نہ کریں فقال اللہ فرمایا نہیں لو لسجدوا لہو سجود سجودہ عبادت آپ فرماتے ہیں اگر سرکار سجدے کی اجازت دے دے دے تو حضور کے صحابہ سجدہ کرتے مگر عبادت کا نہیں تعظیم کا سجدہ کرتے کون سا سجدہ کرتے آگے سنیے آگے سنیے کما قد سا جادہ ایک بات یوسف علیہ السلام یوسف فرمایا جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو سجدہ کیا تھا وہ تعظیم کا سجدہ تھا اسی طرح یہ بھی تعظیم کا سجدہ کرتے بکال کل قولو یہ میری بات آ گئی جو سنانا چاہتا تھا اصل مقصد تھا کہ قبر انور کو سجدہ کرے تعظیم کی نیت سے مشرق اب بھی نہیں کیا فرماتے ہیں امام وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي سُجُودِ الْمُسْلِمِ لِقَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى سَبِيلِ التَّعْظِيمِ وَالتَّبْجِيلِ لَا يُكْفَرُ بِهِ عَسْلًا بَلْ يَكُونُ عَاسِجًا فَلْيُعْرَفْ أَنَّ هَذَا مَنْهِيٌ عَنْهُ وَكَذَا الصَّلَاةُ إِلَى الْقَبْرِ کتے لوگ ایسا بےمان شیطان آدمی یار کمال ہے میرے خیال میں امام زابر احمد اللہ جو ہے نا وہ جو انہوں نے کہا یار وہ آخری آخری دور کا خط جو لکھا اور آخری دور میں رسالہ لکھا ہوگا اس میں اس کی صحیح انہوں نے کہا تجھے ریاست اور سرداری کے شوق نے تباہ کر دیا استاد تیرا پٹھا بہ گیا ہے تیرا پٹھا ہاں العلم میں یہ موجود ہے عمر لیا یار حوالہ تازہ کر دیا لیا لیا جلدی کر یار جلدی کر حوالہ عبارت ہی پڑھ دیا سنو یہ شرح کر لو یہ شرح کر لو آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا بھی یہی حال ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ اگر اگر کوئی تعظیم سے ماہر سجدہ کرتا ہے حضور کی قبر کی طرف یا کسی اور کی قبر کی طرف تو فرمایا وہ مشرق کافر نہیں ہے صرف گناہ گار ہے صرف اب لانات بھیجو ان پر جو مسلمان جو مسلمانوں کو قبر کی طرف چل پڑا مشرق ہاتھ لگایا مشرق زیارت کی نیت کی مشرق اے مان سورو اگر یہ شرک ہوتا چشتیوں کا سردار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تمام ہندوستان کے ولیوں کا بادشاہ داتا ہجمیری کے دربار پر اتنا نہ بیٹھتا متواترات میں سے کتے یہ تو متواترات میں سے یہ تو ہم ہم الحمد للہ کابرن ان کابر جیلن جیلن ان جیلن یہ تو ہم اپنے آبا و اجداد سے پوری دنیا میں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ چلا گاہ حضور خواجہ اجمیری کی ہے ایمان سے بتاؤ نہیں بنی ہوئی وہاں پر اور یہ مشہور شیر آپ کا نہیں ہے جب آپ نے وہاں سے فیض پایا تو اٹھتے ہوئے فرمایا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نہ کے سارا پیر کامل کامل دجال کے بیٹے حرامی حرامی دجال کے بیٹے حرامی حرامی تمہاری بک بک سنے کہ ہم بزرگوں کو دیکھیں امام شمس الدین صاحبی اور امام فکا کی تمام اماموں کی باتوں کو دیکھیں کہ تمہاری ٹان ٹان کتے علی سنے نہ قرآن سمجھنا حدیث سمجھنا آپ کو سمجھنا کسی سمجھ صرف ایک دی سمجھ چھڑک چھڑک چھڑک جا سامن دیا ڈڈوا سامن دیا ہاں وہ بھی سامن دا مہینہ آیا کوئی سنے نہ سنے یہ بھی سوراں دے سوراں دے کوئی سنے نہ سنے اسی سناؤں سناؤں سناؤں عمر پتے نو کیوں نہیں لبدی تاریخ کے خانوں میں یار زاغل نہ تاریخ کے خانوں میں خیر یہ حوالہ ایمان سے امام زاہبی کا ہے یہ کتاب لینا تم پر فرض ہو گئی ہے کمال کا دل ٹھر گیا دل ٹھر گیا حق ادا کر دیتا ہے بابے نے سمجھ نہیں آ رہی تو میرے بھائی قبروں کو مسجد انہوں نے بنایا کیا بنایا مسجد اب ان پر لانت پڑی ان پر لانت نہیں ان کو کہا تو ہماری شریعت میں حرام ہے اگر خدا نہ سمجھے عبادت کے لائق نہ سمجھے تو امام زہبی فرما رہے ہیں اس قبر کی طرف سجدہ بھی کر لے نماز بھی پڑھ لے صحابی پاک صحابی حضرت انس ادھر سے حضرت عمر حضرت انس نماز پڑھ رہے ہیں رسول اللہ کی قبر انور سامنے ہے حضرت عمر فرماتے ہو نماز وہ پڑھ رہے ہیں فرماؤ انہوں نے پھر یہ کتاب کتاب نکال کر سناتا ہوں ہاں کتاب نکال کر سناتا ہوں خیر بات نہیں سمجھ کی وقت ہوا نکلی ہے نکلی ہے بھائی کسی پاس بولن جوگا نہیں رہا ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਖੁਲ ਇਸਲਾਮ